حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یعنی منکرین سے لڑائی کرنے کا پختہ فیصلہ کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر آپ ان لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال بچا لیں گے یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکات میں تفریق کرے گا اللہ کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ بھی نہیں دیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس پر ان سے لڑوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ لڑائی کے لیے کھول دیا ہے اور میں نے جان لیا کہ یہی بات برحق ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو اسی